اپنے گھروں سے بہت دور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے پیاروں سے جدا ان کی شفاعت کے حریث بن کر اپنے مستقبل قربان کر کے اپنی امت کے روشن مستقبل کی خاطر کچھ لوگ ہیں جو ہم سے بہت دور جا چکے لیکن ہمارے دلوں سے بہت قریب ہیں اے سعادت و شہادت کے سفر پر نکلنے والوں تم ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله الله اولئك يرجون والله غفور رحيم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت رحم فرمانے والا ہے کی راہوں پہ نکلے ہو تم تم ہمارے دلوں سے تو نکلے نہیں اے کہ ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہو تم تم ہمارے دلوں سے تو نکلے نہیں ڈوبتے ہیں کبھی دل تمہارے کہیں ڈوب جاتی ہے اپنی بھی نبزے وہی ڈوبتے ہیں کبھی دل تمہارے کہیں ڈوب جاتی ہے اپنی بھی نبزے وہیں تم نے اسلامیوں کو سہارا دیا نقد جاوار ناتک گوارا کیا تم نے اسلامیوں کو سہارا دیا نقد نا تک گوارا کیا اپنے پیاروں کی دنیا کو چھوڑا تم بے کسوں نے کبھی جو اشارہ کیا ہے کہ ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہو تم تم ہمارے دلوں سے تو نکلے نہیں سامنا ہم غفلتوں میں پڑے ساحلوں پر غفلتوں میں پڑے ساحلوں پر کھڑے اپنی آنکھوں میں تابے نظارہ کہاں موج طوفان سے جس طرح تم لڑے ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہو تم تم ہمارے دلوں سے تو نکلے نہیں ہاں مگر وہ محبت کا زم زمزمہ بہ رہا ہے دلوں میں جو صدا ہاں مگر وہ محبت کا ایک زمزمہ بہ رہا ہے دلوں میں جو فلا سدا ڈھل رہا ہے جو دن رات بہرے دعیت کو توقیر دی جس کے شک میں مبارک پہ پتھر بندھے جس نے ورثے میں امت کو شمشیر دی ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہو تم تم ہمارے دلوں سے تو نکلے نہیں ہے کہ ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہو تم تم ہمارے دلوں سے تو نکلے نہیں ڈوبتے ہیں کبھی دل تمہارے کہیں ڈوب جاتی ہے اپنی بھی نبزیں وہیں ڈوبتے ہیں کبھی دل تمہارے کہیں ڈوب جاتی ہے اپنی بھی نبزے وہی